السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے تینوں قسمیں دیکھی تھیں انہیریٹنس کی پبلک انہیریٹنس پرائیویٹ انہیریٹنس اور پروٹیکٹڈ انہیریٹنس اور ان تینوں کی ہم نے خصوصیات دیکھی تھیں سمرائزیشن میں کہ اگر پبلک انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبر ڈیرائیو کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبر بن جاتے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپزز لیکن بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبر ڈیرائیو کلاس سے ایکسیسیبل نہیں رہتے ممبر فنکشنز میں اگر پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے پروٹیکٹڈ ممبرس بن جاتے ہیں اور ایز یوزل بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس ڈیرائیو کلاس سے ایکسیسیبل نہیں رہتے اور اگر پرائیویٹ انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے پروٹیکٹڈ پرائیویٹ ممبرس بن جاتے ہیں یہ ان سمری فرق ہے تینوں ٹائپ کی انہیریٹنس میں اس کے بعد ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی ڈیٹیل میں کہ پرائیویٹ انہیریٹنس کہاں یوز کی جانی چاہیے ہم نے کلیکشن کی کلاس بنائی ہمارے پاس گیون تھی اور ہم نے ایک سیٹ کی کلاس چاہیے تھی کلیکشن اور سیٹ میں اتنا فرق ہے کہ کلیکشن میں ریپیٹیشن آف ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں لیکن سیٹ میں ہمیشہ ڈسٹنکٹ ممبرس ہوتے ہیں ہمیں جو فنکشنلٹی چاہیے تھی سیٹ کلاس میں وہ آلموسٹ ہمیں کلیکشن کلاس میں دی ہوئی تھی تو ہم نے نئی کلاس جو سیٹ بنائی we implemented it in terms of a pre existing collection class so so, اگر ہم ایک کلاس کو ان ٹرمز آف اندر کلاس امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ہم پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر سکتے ہیں اور میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا یہ ہی ایک طریقہ نہیں ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کا لیکن دوسرے طریقوں میں میں اس وقت نہیں گیا تھا اور نہ ہی میں ابھی جانا چاہ رہا ہوں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پرائیویٹ انہریٹنس آپ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ is implemented in terms of relationship ہو دو کلاسز میں اور اس کا بینیفٹ بھی ہم نے دیکھا تھا بینیفٹ یہ تھا کہ پرائیویٹ انہیریٹنس میں کلیکشن کلاس جس سے ہم انہیریٹ کر رہے ہیں اس کا انٹرفیس ہم ایکسپوز نہیں کر رہے یہ دوسرا بینیفٹ تھا ہم وہی انٹرفیس ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہماری نئی کلاس سیٹ نے بنایا ہے جبکہ پبلک انہیریٹنس میں پبلک کلاس کا انٹرفیس ڈیرائیو کلاس کا انٹرفیس بن جاتا ہے سو so, اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ جس کلاس کے ذریعے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی انٹرفیس نہ دکھایا جائے نہ ایکسپوز کیا جائے تو پرائیویٹ انہیریٹنس ہمیں کرنی چاہیے اس کے متعلق سوچنا چاہیے آئیے اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں آج کے لیکچر میں ریمائنڈ کروانے کے لیے آپ کو کلیکشن کلاس دوبارہ سے آپ اسکرین پہ دیکھیے اس میں چار ممبر فنکشن ہیں اس کے پبلک انٹرفیس جو ایکسپوز کیا جا رہا ہے add element search element search element again اور ڈیلیٹ ایلیمنٹ ایڈ ایلیمنٹ کے ذریعے آپ گیون ٹیئرس کو کلیکشن میں ایڈ کر رہے ہیں سرچ ایلیمنٹ کے ذریعے جو کہ پیرامیٹر میں آپ کو ایلیمنٹ دیا گیا ہے وہ سرچ کر رہے ہیں کلیکشن میں اگر ہے تو ٹرو ریٹرن ہو جائے گا ورنہ فالس ریٹرن ہوگا سرچ ایلیمنٹ اگین میں آپ سرچ کر رہے ہیں کہ ایلیمنٹ مور دین ونس تو نہیں کلیکشن میں پڑھا ہوا اور جواب وہی ہے اگر دوبارہ پڑھا ہوا ہے تو ٹرو آئے گا ورنہ فالس آ جائے گا اور ڈیلیٹ ایلیمنٹ میں اگر گیون ایلیمنٹ کلیکشن میں ہے تو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اور ریٹرن ٹرو کیا جائے گا ادروائز ریٹرن فالس کیا جائے گا اور یہ سیٹ کی کلاس جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور سیٹ میں ہم نے تین ممبر فنکشن اس کے انٹرفیس کا پارٹ بنائے تھے یہاں پہ فرق یہ ہے کلیکشن کے مقابلے میں کہ if the given number is already part of the set then it is not added to the set distinct member ہونے چاہیے سیٹ کے سو یہ فنکشنلٹیز کی تھی اور پچھلی دفعہ ہم نے کوڈ دیکھا تھا بڑا سمپل سا کوڈ تھا اور باقی دو از ممبر اور ڈیلیٹ ممبر کی فنکشنلٹی ویسے ہی ہے جیسے کلیکشن کی تھی سو یہ سیٹ کی کلاس جو انٹرفیس ایکسپوز کر رہی ہے اس میں صرف یہ تینوں ممبرس ہیں کلیکشن کے جو چار ممبر تھے وہ سیٹ کی کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ نہیں بن رہے ہیں کیونکہ سیٹ ہم نے پرائیویٹلی انہیریٹ کی ہے کلیکشن سے اور آپ اپنی اسکرین کے ٹاپ پہ کلاس سیٹ کی ڈکلریشن میں دیکھ رہے ہیں it is colon private collection so private inheritance ہے اب تھوڑا سا غور کیجئے کلیکشن اور سیٹ میں ریلیشن شپ کیا ہے بیسیکلی کلیکشن کی فنکشنلٹی کو ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہے مور اسپیشلائز کیا ہے سیٹ کے لیے this is the relationship between the two اور میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں وہ شروع کے پہلے تیسرا یا چوتھا لیکچر ہوگا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ انہیریٹنس کن کن جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں اور ان میں ایک سچویشن یہ تھی کہ اب اگر آپ گیون کلاس کے بیہیویئر کو اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیریٹنس کو یوز کر سکتے ہیں اور میں آپ کو وہ دوبارہ وہ سلائڈ دکھاتا ہوں specialisation the derived class is behaviourally incompatible with the base class یہ انہیریٹنس کر رہے ہیں لیکن جو چیز انہیریٹ کی ہے اس کو اسپیشلائز کر رہے ہیں اس کے بہیویئر کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں لیکن ریسٹرکٹ اس سینس میں کر رہے ہیں کہ دونوں کا بہیویئر انکمپیٹیبل ہو جائے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ذہن نشین رکھنے کا ہے and what is meant by behaviour incompatibility it means that the base class can not always be replaced by the derived class that is the key point here behaviourally incompatible public inheritance اور اس پرائیویٹ انہیریٹینس میں دس از دا کی ڈفرنس پبلک انہیریٹینس میں دونوں کلاسیں بہیویئرلی کمپیٹیبل تھیں خاص طور پہ derive class is behaviourally compatible with the base class اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا اس کا کانسیکوینس یہ تھا کہ اگر سینیریوں میں کسی جگہ بیس کلاس کا آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ ہمیشہ ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ رکھ سکتے ہیں اور سینیریو میں ایگزٹنگ سینیریو میں کوئی چینج نہیں آئے گی کیونکہ ڈیرائیو کلاس کا object behaviourally compatible with the base class object that is where we use public inheritance is a kind of relationship یہاں پہ پرائیویٹ انہیریٹینس آپ وہاں پہ یوز کیجیے سی پلس پلس کے امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے جنیریکلی تو انہیریٹنس آپ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں کلاس کے بہیویئر کو اسپیشلائز کر رہے ہیں کسی سچویشن کے لیے یا ان ادر ورڈ اس کی فنکشنلٹی کو آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اس طرح ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ دونوں کلاسز بہیویئرلی انکمپیٹیبل ہو جائیں یہی چیز ہم نے کلیکشن اور سیٹ میں کی کلیکشن کا جو بہیویئر تھا اس کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ کلیکشن میں ایک ہی ایلیمنٹ ریپیٹڈلی آ سکتا ہے ہم نے کلیکشن آف انٹیریئر بنایا تھا پانچ سو بارہ is a number you have added to the collection you want to again added to the collection and it will be added to the collection collection کوئی وارننگ نہیں دے گی کوئی ایرر نہیں دے گی جبکہ سیٹ میں ہم کلیکشن کی اس فنکشنلٹی کو اس بیہیویئر کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ سیٹ میں صرف ڈسٹنکٹ ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں اگر پانچ سو بارہ آپ نے سیٹ میں پہلے سے اس کا ممبر بنا دیا ہوا ہے تو آپ دوبارہ سے ایڈ ممبر کے ذریعے پانچ سو بارہ دوبارہ سیٹ میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ سیٹ کے ایلیمنٹس نے ممبرس نے ڈسٹنکٹ ہونا ہے پانچ سو بارہ پہلے سے موجود ہے are you are restricting the collection اس لیے اگر کہیں پہ کلیکشن کلاس کا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ سیٹ کلاس کے آبجیکٹ کو نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ آبلی they are behaviourally compatible collection class کا آبجیکٹ اسی لیے یوز کیا گیا تھا کہ اس میں multiple occurrence of the same element ہو سکتے ہیں اگر آپ نے سیٹ کا آبجیکٹ وہاں پہ رکھ دیا تو سیٹ کا آبجیکٹ یہ کام نہیں کرنے دے گا سو ایگزٹنگ سینیرو ڈسٹرب ہو جائے گا that's why they are behaviourally incompatible اور اس کے لیے ہم پبلک انہیریٹینس یوز نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم پبلک انہیریٹینس یوز کریں گے تو کلیکشن کلاس کا interface add element set class کے انٹرفیس کا پارٹ بن جائے گا سو so, اگر آپ سیٹ کلاس کا ممبر فنکشن یوز کریں گے تو وہ سیٹ کی فنکشنلٹی دے رہا ہے اور اگر آپ ایڈ ایلیمنٹ یوز کریں گے جو کہ کلیکشن کا ممبر فنکشن ہے اور جو کہ آپ نے انہیریٹ کیا ہے پبلکلی انہیریٹ کیا ہے کلیکشن کلاس سے وہ کلیکشن کی فنکشنلٹی دے گا تو it will be total confusion نہ یہ سیٹ ہے نہ یہ کلیکشن ہے اگر ایک ممبر فنکشن یوز کریں وہ کلیکشن کی فنکشنلٹی دے رہا ہے دوسرا ممبر فنکشن یوز کریں تو وہ آپ کو سیٹ کی فنکشنلٹی دے رہا ہے سو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس سینیریو میں پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کریں تاکہ اسپیشلائزیشن اور بہیویئرل انکمپیٹیبلٹی کو کوٹ کیا جا سکے آئیے اس کی ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ وہی اگزامپل ہے جو میں نے پہلے کسی لیکچر میں یوز کی تھی پرسن کی کلاس ہے اور پرسن کی کلاس میں ایج ایک ڈیٹا ایلیمنٹ ہے جو کہ کیپچر کرتا ہے کہ پرسن کی ایج کیا ہے اور یہاں پہ پرسن کی ایج جو ہے بیسیکلی وہ زیرو ایئر سے ایک سو پچیس سال تک رکھی گئی ہے کہ دس از دی ویلڈ ڈیٹا جب بھی آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہوگا یا سیٹ ایج کیا جائے گا تو وہ پراپرلی چیک کر لے گا کہ اگر ایج اس لمٹ میں ہے تو سیٹ کی جائے ورنہ سیٹ نہ کی جائے نارملی لوگوں کی اتنی ہی عمریں ہوتی ہیں اور اس سے ہم کلاس انہیریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈلٹ کی ایڈلٹ جو ہے وہ آف کورس ہم کہتے ہیں کہ دس از ایکسیپٹیبل کہ اٹھارہ سال یا سولہ سال یا سترہ سال سے آن ورڈ ایڈلٹ ہوڈ شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر uh, آپ اسے جہاں تک لے کے جانا چاہیں لے کے جا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایڈلٹ ہوڈ جو ہے وہ یہ ڈیزائن کا ایشو ہے اٹھارہ سال سے لے کے بیس پچیس سال تک ایڈلٹہڈ رکھیے اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں پتہ نہیں اب یہ مینہڈ میں چلا گیا ہے اگر آپ ڈسٹنگوش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ڈسٹنگوش نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کہیں جی ایڈلٹ ہی رہے گا اٹھارہ سال سے لے کے جب تک یہ پرسن ڈسیز نہیں کر جاتا تو ہم نے یہ دوسرا ویو لیا ہے ایڈلٹ کا کہ اٹھارہ سال سے آن ورڈ ایج جو ہے وہ ایڈلٹہڈ کی ہے اور وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایڈلٹ کی کلاس جو ہے وہ ڈیرائیو کی گئی ہے پرسن کی کلاس سے باقی فنکشنلٹی کھانا پینا سونا رونا وہ آلموسٹ سیم ہے لیکن یہ edge is the difference that's makes the two behaviourally incompatible اب اگر ہم نے ایڈلٹ کی ایج کو سیٹ کرنا ہے تو آف کورس ہم اس کی ایج کو زیرو سیٹ نہیں کر سکتے ون سیٹ نہیں کر سکتے anything less than eighteen نہیں کر سکتے اگر کر دیں گے تو وہ آبجیکٹ ایڈلٹ کا آبجیکٹ نہیں رہے گا وہ پرسن کا آبجیکٹ ہو جائے گا so now I am specializing the age of adult as compare to the age of person this is specialization restricting data element age کے اوپر میں ریسٹرکشن لگا رہا ہوں کہ وہ اٹھارہ سے کم نہیں ہو سکتا in case of an adult یہ اسپیشلائزیشن ہے یہ ریسٹرکشن ہے باقی ساری فنکشنلٹی میں اس سے انہیریٹ کر رہا ہوں for the for our purpose is اور بھی کچھ پرسن اور ایڈلٹ میں فرق ہوتے ہیں اس کو ہم اگر نظر انداز کر دیں تو صرف ایج تک ہی لے لیتے ہیں ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ السٹریٹ اس ایک چیز سے ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ ہے کلاس پرسن اس کی باقی ڈیٹا ممبرس پہ ہمیں کنسرن نہیں ہے ہم نے ایج جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ممبر بنا دی ہے کیونکہ ہم ایج کو ایڈلٹ کی کلاس میں بھی جا کے ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سیٹ ایج کا ممبر فنکشن ہے جسے ہم کوڈ کر رہے ہیں یہاں پہ بیسیکلی چیک کر رہے ہیں کہ اگر ایج جو ہے وہ greater than equal to zero ہے اور لیس دین اور ٹو ون ٹوینٹی فائیو ہے تب ہم ایج کو سیٹ کرتے ہیں اور ٹرو ریٹرن کرتے ہیں ورنہ ہم فالس ریٹرن کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے آؤٹ آف باؤنڈ ایج دے دی ہے نیگیٹو نمبر دے دیا ہے یا greater than one twenty five آپ نے دے دیا سو so یہ سیٹ ایج کی کوڈ ہے بیہیویئر ہے جو کہ پرسن کا ممبر ہے اور یہ دیکھیے کلاس ایڈلٹ جو ہے ہم وہ اب پرائیویٹلی انہیریٹ کر رہی ہے کلاس پرسن سے اور یہاں پہ ہم اس کے سیٹ ایج کے میتھڈ کو اوور رائڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے ایج کا چیک لگایا ہے وہ اب گریٹر دین اور اکول ٹو ایٹین ہے اور less than or equal to one twenty five ہے سو so یہ بہیویئر سیٹ ایج کا انکمپیٹیبل ہے پرسن کے سیٹ ایج کے بہیویئر اسی وجہ سے ایڈلٹ کی کلاس کا آبجیکٹ ہم وہاں پہ نہیں رکھ سکتے جہاں پہ پرسن کی کلاس کا آبجیکٹ رکھا ہوا ہے کیونکہ اس سینیریو میں جہاں پہ پرسن کی کلاس کا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ نیا پرسن کریٹ کرے اور اس کی ایج زیرو رکھے نیا بچہ پیدا ہوا اور اگر وہاں پہ ہم نے ایڈلٹ کا آبجیکٹ رکھا ہوا ہے تو اگر وہ وہاں پہ ایڈلٹ کا آبجیکٹ کریٹ کر کے اس کی زیرو ویلو سیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایڈلٹ کی کلاس وہ ویلو سیٹ نہیں کرنے دے گی ایگزٹنگ سینیریو میں ایرر آ جائے گی so that's why they are behaviourally incompatible اور اس کے لیے پرائیویٹ انہیریٹنس ہی ضروری ہے جب پرائیویٹ انہیریٹنس کی گئی تو ایڈلٹ کلاس نے جو انٹرفیس ایکسپوز کیا ہے اس میں پرسن کی کلاس کا سیٹ ایج کا انٹرفیس نہیں ہے اب یوزر کو اویلیبل نہیں ہے پرسن کی کلاس کا انٹرفیس ایڈلٹ کی کلاس کا پرائیویٹ ممبر بن گئے ہیں وہ اس لیے وہ ایڈلٹ کی کلاس کے انٹرفیس کے طور پر ایکسپوز نہیں ہو رہے تو this is good functionality good implementation so use private inheritance where you are you want to specialize اور restrict the existing functionality private inheritance کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جائیں ہم پبلک انہیریٹنس میں آپ کو پتا ہے کہ is a kind of relationship کا سی پلس پلس میں مطلب یہ ہے کہ ڈیرائیوڈ کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس کو آپ بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس کو اسائن کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ یہ سی پلس پلس میں is a kind of relationship کی مینیفیسٹیشن ہے پرائیویٹ انہیریٹنس کیونکہ بیس کلاس کی فنکشنلٹی کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے اسپیشلائز کر رہا ہے اور ڈیرائیو کلاس کا object can not always replace the base class object اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی کنورژن کو روکا جائے تو سی پلس پلس جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے only member function and friend function of a derived class can convert pointer or reference of derived object to that of parent object صرف ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن اور ڈیرائیوڈ کلاس کے فرینڈ فنکشن میں سے ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کا پوائنٹر یا reference privately inherited base class کے پوائنٹر یا ریفرنس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے آؤٹ سائڈ آف دس یہ conversion automatically C plus plus نہیں کرتا یہ دیکھیے وہی پیرنٹ کی کلاس اس کے ابھی ہم نے صرف آپ کو اس کا ڈیفینیشن جو ہے وہ ساری چھپا دیا یہاں پہ class child is a privately derived class from parent main کی باڈی میں ہم چائلڈ کا ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں سی او بی جے کے نام سے اور اس سے اگلی لائن میں ہم پی پی ٹی آر کے نام کا ایک پوائنٹر ٹو پیرنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اسے انیشلائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں چائلڈ آبجیکٹ کے ایڈریس سے چائلڈ آبجیکٹ کے ایڈریس کو ہم آٹومیٹکلی کنورٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں پیرنٹ کے پوائنٹر اور یہاں پہ کمپائلر ایرر دے رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ کنورژن آٹومیٹک کنورژن صرف ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن یا فرینڈ فنکشن میں الاؤڈ ہے آؤٹ سائڈ الاؤڈ نہیں ہے اور یہ بڑا کنسسٹنٹ ڈسیزن ہے سی پلس پلس کا کیونکہ ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ بیس کلاس کا آبجیکٹ نہیں ہے اس لیے ان کے پوائنٹر یا ریفرنس کو بھی آٹومیٹکلی ایک دوسرے میں کنورٹ نہیں ہونا چاہیے یہ اب دوسرا سینیریو دیکھیے جس میں ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن میں ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو بیس کلاس کے آبجیکٹ کے ریفرنس میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اسکرین پہ کوڈ دیکھیے ایک نارمل فنکشن ہے outside any class it is void do something const parent reference اس کی ہم نے باڈی آپ کو نہیں دکھائی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہم آپ کو یہاں پہ یہی چائلڈ کلاس جس نے پرائیویٹلی انہیریٹ کیا تھا پیرنٹ سے اس کی کنسٹرکٹر دکھا رہے ہیں فکٹیشیس کنسٹرکٹر ہے کوئی ممبر فنکشن آپ کو دکھانا تھا اس میں ہم نے پیرنٹ کلاس کا ایک ریفرنس ویریبل کریٹ کر رہے ہیں parent ampersand P P T R P P T R is a reference to parent class اور اس کو انیشلائز کروا رہے ہیں ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ سے دس پوائنٹر جس کرنٹ آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس آبجیکٹ سے اور اس کا جو آبجیکٹ ہے اسٹار دس کا اس کو ہم ایکسپلسٹلی کنورٹ کر رہے ہیں اور یہ ایکسپلسٹ کنورژن ہم پہلے لیکچروں میں دیکھ چکے ہوئے ہیں static underscore cast left angle bracket parent ampersand right angle bracket اور within parentheses current object so current object کو ہم پیرنٹ کے ریفرنس میں کنورٹ کر رہے ہیں یہ ایکسپلسٹلی میں کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کنورژن یوں ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو پیرنٹ کا ریفرنس تھا اس کو ہم پاس کر دیتے ہیں ڈو سم تھنگ کی کال سے یہ میں نے جان بوجھ کے آپ کو ایکسپلسٹ کاسٹنگ دکھائی ہے اگر آپ یہ پہلی دو لائنیں نہ بھی کریں تو اس کے بعد جو تیسری لائن ہے جو میں نے کمنٹ آؤٹ کر دی ہوئی ہے یہ کوڈ بھی چلتا ہے بلکہ یہی کوڈ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا لیکن میں جو پہلی دو لائنیں کوڈ کی یہاں پہ دکھائی ہیں آپ کو چائلڈ کے کنسٹرکٹر کی وہ صرف اس لیے دکھائی ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ذرا جو ہے وہ مزید شارپ ہو جائے کہ انڈر نیز کمپائلر کر کیا رہا ہوگا سو جو کمنٹ میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے ڈو سم تھنگ اور پیرامیٹر میں asterisk this this pointer current object کو پوائنٹ کر رہا ہے جب میں نے اس کو ڈی ریفرنس کیا تو مجھے اس کا آبجیکٹ مل گیا ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ اور وہ پاس کیا جا رہا ہے ڈو سم تھنگ کو یہاں پہ compiler within the body of the member function child constructor جو ہے اس میں پہلے اس ریفرنس کو اس آبجیکٹ کو کنورٹ کرے گا پیرنٹ کے ریفرنس میں اور پھر وہ پیرنٹ کے ریفرنس سے انیشلائز کرے گا ڈو سم تھنگ کے پیرامیٹر کو conversion within the member body ہو رہی ہے اور یہ الاؤڈ ہے پرائیویٹ انہیریٹنس میں یہاں پہ ہم نے پرائیویٹ انہیریٹنس کی ہے انہیریٹنس انہیریٹینس این انہیریٹینس ہے تو انہیریٹینس ہی انہیریٹینس میں کیا ہوتا ہے جب چائلڈ کلاس کا ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو ڈیرائیو کلاس کا ڈیٹا ممبر بنتے ہیں لیکن اس سے پہلے بیس کلاس کے ڈیٹا ممبر بنتے ہیں جو ہم نے پبلک میں کیس دیکھا تھا پرائیویٹ انہیریٹینس میں بھی ایکزیکٹلی وہی چیز ہو رہی ہے جب بھی ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا جائے گا اس ڈیرائیو کلاس کے آبجیکٹ میں بیس کلاس کا ایک انانس آبجیکٹ پڑا ہوگا اور اگر آپ کوئی آپریشن کر رہے ہیں کاپی کا یا کاپی اسائنمنٹ کا تو بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر یا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر ریسپیکٹولی ضرور کال ہوں گے وہی چیز یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے دکھانا چاہ رہے ہیں اور اس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ انہیریٹینس میں یہ قتل نہیں ہو رہا کہ جو آبجیکٹ کریٹ ہونا ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے as compare to public inheritance object کے کریٹ ہونے کا پروسیجر exactly وہی ہے جو کہ پبلک انہیریٹینس میں تھا چائلڈ کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا اپروپریٹ کنسٹرکٹر پہلے کال ہوگا اس کی ایگزیکشن سے پہلے پرائیویٹ بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا اگر کاپی کنسٹرکٹر نے کال ہونا ہے تو وہ بھی اسی فیشن سے ہوگا جس طریقے سے پبلک بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے یہی چیز ایمفیسائز کرنے کے لیے پیرنٹ کا کنسٹرکٹر آپ کو دکھایا جا رہا ہے پیرنٹ کا کاپی کنسٹرکٹر دکھایا جا رہا ہے کوڈ میں کچھ بھی نہیں ہے صرف اسکرین کے اوپر پرنٹ کیا جا رہا ہے کاپی کنسٹرکٹر پیرنٹ کنسٹرکٹر اور پیرنٹ کاپی کنسٹرکٹر اور یہ چائلڈ کلاس جو کہ پرائیویٹلی انہیریٹ کر رہی ہے پیرنٹ کلاس سے اس کا کنسٹرکٹر اور اس کا کاپی کنسٹرکٹر اس کا کاپی کنسٹرکٹر ذرا دیکھیے جو آپ اسکرین کے لوور ہاف میں دیکھ رہے ہیں it is child const child ampersand C R H S C R H S stand for child right hand side ٹھیک ہے جی اور اس کاپی کنسٹرکٹر میں سے جیسے آپ نے دیکھا ہے اس کی بیس انیشلائزیشن لسٹ میں سے پیرنٹ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے colon parent C R H S parent کو جو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ یلو کر دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ سی آر ایچ ایس کی ٹائپ دیکھیے it is constant child reference جبکہ جس آب میتھڈ کو یہ پاس کیا جا رہا ہے پیرنٹ کا کاپی کنسٹرکٹر اس کا دوبارہ سے آپ دیکھ لیجئے اسکرین کے اوپر پیرنٹ کے کاپی کنسٹرکٹر کو جو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے اس کی ٹائپ ہے کانسٹینٹ پیرنٹ ریفرنس جبکہ چائلڈ کے کاپی کنسٹرکٹر سے پیرنٹ کے کاپی کنسٹرکٹر کو جو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے اس کی ٹائپ ہے کانسٹینٹ چائلڈ ریفرنس اور کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے گا اس پہ اس لیے ایرر نہیں دے گا کہ ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن اور فرینڈ فنکشن میں سے چائلڈ کلاس کے آبجیکٹ کے پوائنٹر یا ریفرنس کو بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں کنورٹ کیا جا رہا جا سکتا ہے اور یہاں پہ وہی کیا جا رہا ہے سی آر ایچ ایس کی ٹائپ کو جو کہ کانسٹینٹ چائلڈ ریفرنس ہے اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے کانسٹینٹ پیرنٹ ریفرنس میں اور جب یہ کنورژن ہو گئی تو اس کے بعد جو چیز آئی ہے جو ریفرنس آیا ہے اس کو پیرنٹ کے کلاس کو پیرنٹ کے کاپی کنسٹرکٹر کو پاس کیا جا رہا ہے آئی ہوپ کہ اب یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر پرائیویٹ انہیریٹنس ہے تو ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن میں سے ڈیرائیوڈ کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس کو بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو انہیریٹنس میں آبجیکٹس جو ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے کاپی ٹھیک نہیں ہوگی کاپی اسائنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ یہ ان دونوں کے کوڈ ہم نے پبلک انہیریٹنس میں بہت ڈیٹیل میں دیکھے تھے کاپی میں جب ہم کاپی کر رہے ہوں ڈیرائیو کلاس کے آبجیکٹ کو یا ڈیرائیو کلاس کے آبجیکٹ کو اسائن کر رہے ہوں یا اور بھی بہت سارے اوور رائڈنگ میتھڈ ہیں ڈیرائیو کلاس کے جس میں ضرورت پڑتی ہے بیس کلاس کے ممبر فنکشنز کو کال کرنے کی اور وہاں پہ آٹومیٹک کنورژن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس آبجیکٹ تو صرف ڈیرائیو کلاس کا ہوتا ہے اسی کے آبجیکٹ کا ہمارے پاس پوائنٹر دس پوائنٹر موجود ہوتا ہے اس دس پوائنٹر کو ہمیں کاسٹ کرنا ہوتا ہے امپلسٹلی یا ایکسپلسٹلی بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں تبھی بیس کلاس کا انانیمس بیس کلاس کے آبجیکٹ کا ممبر فنکشن ہم کال کر سکیں گے اسے ایکسیس کر سکیں گے سو اگر یہ implicit conversion from derive class to base class point or reference نہ رکھی جاتی تو ڈیرائیو کلاس کے آبجیکٹ اپنا ٹھیک کام نہ کر سکتے جب پرائیویٹ انہیریٹنس کے طور پہ ہم ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ بنا رہے ہیں اس لیے یہ ڈیزائنر کی مجبوری تھی ایسا کرتا so I hope now you understand the reason behind this let's look at the code جو کہ اس چیز کو یوز کر رہا ہے چائلڈ کے آبجیکٹ کو یوز کر رہا ہے اس کے کاپی کنسٹرکٹر کو کال کر رہا ہے یہ آپ کی اسکرین کے اوپر چھوٹا سا کوڈ ہے پہلی لائن میں سی او بی جے نام ون کے نام کا چائلڈ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا چائلڈ کا دوسری لائن میں child C O B J two is equal to C O B J one اور اس سے اگلی لائن جو میں نے کمنٹس میں لکھی ہوئی ہے this is also the alternative syntax C O B J two is being terms of C O B J one اور یہاں پہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہوگا ابھی جس کا ہم نے کوڈ دیکھا ہے اور یہ کوڈ ٹھیک کام کرے گا اور اس چائلڈ کے کاپی کنسٹرکٹر میں سے C O B J one کا ریفرنس جو کہ چائلڈ کا آبجیکٹ ہے یہ آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو رہا ہے پیرنٹ کے ریفرنس میں لیکن from within the body of the child class function جہاں پہ وہ الاؤڈ ہے اور یہ اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ آ جائے گی پہلے پیرنٹ کا کنسٹرکٹر کال ہوگا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پھر چائلڈ کا کنسٹرکٹر کال ہوگا یہ دو آؤٹ پٹ اس وقت آ رہی ہیں جب سی او بی جے ون جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا ہے اور اس کے بعد جو دوسری دو لائنز ہیں وہ C O B J two is equal to C O B J one جب یہ لائن ایگزیکیوٹ ہوئی ہے تو کاپی کنسٹرکٹر ہوئے ہیں پہلے پیرنٹ کا کاپی کنسٹرکٹر اور بعد میں چائلڈ کا کاپی کنسٹرکٹر اور یہ کوڈ ٹھیک کام کر رہا ہے اور یہ ایمفیسائز کر رہا ہے وہی پوائنٹ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں چائلڈ کے ممبر فنکشن یا فرینڈ فنکشن کی باڈی میں چائلڈ کلاس کا پوائنٹر یا ریفرنس بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اسکرین پہ دیکھیے جی اندر امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ بیسیکلی ریمیفیکیشن ہے جو کہ ہم پرائیویٹ انہیریٹنس کی ابھی تک دیکھ آئے ہیں the base class that is more than one level down they can not ex the member function of parent class if we are using private inheritance اگر ہمارے پاس گرینڈ پیرنٹ ایک کلاس ہے جس سے ہم نے انہیریٹ کیا ہے پرائیویٹلی انہیریٹ کیا ہے پیرنٹ کی کلاس کو اس پیرنٹ کی کلاس سے ہم نے ون لیول ڈیپ چائلڈ کی کلاس انہیریٹ کی ہے اور وہ بھی پرائیویٹلی انہیریٹ کی ہے تو چائلڈ کی کلاس میں سے گرینڈ پیرنٹ کی کلاس کا کوئی بھی member function public member function accessible نہیں ہے اور یہ بہت آبیس بات ہے گرینڈ پیرنٹ کے پبلک انٹرفیس پیرنٹ کے انٹرفیس کا پرائیویٹ پارٹ بن گیا اور جب چائلڈ نے پرائیویٹلی انہیریٹ کیا پیرنٹ سے تو پیرنٹ کا جتنا بھی پرائیویٹ پارٹ ہے پرائیویٹ ممبرس ہیں وہ چائلڈ کو ایکسیسیبل نہیں ہیں گرینڈ پیرنٹ کے پبلک ممبر پیرنٹ کے پرائیویٹ ممبر بن گئے پیرنٹ کے پرائیویٹ ممبر کو چائلڈ ایکسیس نہیں کر سکتا اب چائلڈ چاہے پرائیویٹلی انہیرٹ کرے پیرنٹ سے یا پبلکلی انہیریٹ کرے ہارڈلی میٹرس کیونکہ کوئی بھی ڈیرائیو کلاس اپنی بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبر کو ایکسس نہیں کر سکتی ہے اور اسی پوائنٹ کو الیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں اب آپ جو کچھ اسکرین پہ دیکھیں گے اسکرین پہ دیکھیے گرینڈ پیرنٹ کی کلاس ہے ہمیں ڈیٹا ممبر سے اس کا کنسرن نہیں ہے اس کا ایک پبلک ممبر ہے void do something screen کے لوور ہاف میں آپ دیکھ رہے ہیں کلاس پیرنٹ اور یہ ہم نے پرائیویٹلی ڈیرائیو کی ہے گرینڈ پیرنٹ سے class parent colon private grandparent اور اس کا بھی ایک میتھڈ ہے public method void some function اور اس میں سے ہم ڈو سم تھنگ کو کال کر رہے ہیں جو کہ گرینڈ پیرنٹ کا ممبر فنکشن ہے do something grandparent کے ممبر فنکشن کو اس لیے کال کیا جا سکتا ہے کیونکہ do something grandparent کا پبلک میتھڈ ہے جو کہ پیرنٹ کا پرائیویٹ میتھڈ بن گیا اور ایک کلاس اپنے پرائیویٹ میتھڈ کو یوز کر سکتی no issue child class privately inherit کر رہی ہے اس پیرنٹ کلاس سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ چائلڈ کے کنسٹرکٹر میں سے گرینڈ پیرنٹ کے ڈو سم تھنگ کو کال کیا جائے اور کمپائلر ایرر دے رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈو سم تھنگ جو کہ گرینڈ پیرنٹ کا پبلک ممبر ہے وہ پیرنٹ کا پرائیویٹ ممبر بن چکا ہوا ہے اور کلاس چائلڈ جو ہے یہ پیرنٹ سے انہیریٹ کر رہی ہے یہ گرینڈ پیرنٹ سے انہیریٹ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ہم نے لکھا ہے کہ یہ کر رہی ہے کیونکہ یہ پیرنٹ سے انہیریٹ کر رہی ہے ڈو سم تھنگ پیرنٹ کا پرائیویٹ ممبر بن چکا ہوا ہے چائلڈ اپنی بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبر کو ایکس نہیں کر سکتی ہے اسی لیے کمپائلر ایرر دے گا اس ڈو سم تھنگ کی پہ اور اب جو کچھ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی کی ریمیفیکیشن ہے the base class that is more than one level down the higher cannot convert the pointer or reference to child object to that of parent if we are using private inheritance ہم چائلڈ کلاس کے آبجیکٹ کے پوائنٹر یا ریفرنس کو گرینڈ پیرنٹ کے آبجیکٹ یا ریفرنس میں کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں سمپل معنوں میں یہ اگر ہم پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر رہے ہیں اور یہ آپ اسکرین پہ یہی کوڈ دیکھ رہے ہیں now do something here is a member function جو کہ کسی کلاس کا ممبر فنکشن نہیں ہے اور وہ گرینڈ پیرنٹ کا ریفرنس لے رہا ہے ایز اے پیرامیٹر اور یہاں پہ ہم پیرنٹ کی کلاس آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ پرائیویٹلی انہیریٹ کر رہی ہے گرینڈ پیرنٹ کی کلاس سے اور اس کے ایک ممبر فنکشن میں سے جو کہ یہاں پہ ہم نے اسکرین پہ دکھایا ہے کنسٹرکٹر ہے اٹ ہارڈلی میٹرس کہ اس میں سے ہم ڈو سم تھنگ کال کر رہے ہیں اور پیرنٹ کلاس کے آبجیکٹ جو ہے جو کہ اسٹیرکس دس سے ہمیں مل گیا ہے اس کو ہم ایز اے پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں سو so, اس ڈیرائیوڈ کلاس میں پرائیویٹلی ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن میں پیرنٹ کے آبجیکٹ کا ریفرنس چینج ہو رہا ہے اپنی بیس کلاس کے ریفرنس میں اور وہ ہو سکتا ہے کوئی ایرر نہیں ہے اگلا کیس چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ جو کہ child is a privately derived class from parent اس کے ممبر فنکشن میں سے ڈو سم تھنگ کال کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چائلڈ کلاس کے ریفرنس کو گرینڈ پیرنٹ کے ریفرنس میں کنورٹ کیا جائے اور کمپائلر ایرر دے رہا ہے کہ آپ صرف اپنی امیڈیٹلی بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں تو کنورٹ کر سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں جا سکتے دس از ایرر ناؤ سو جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف امیجیٹلی اگر پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر رہے ہیں صرف امیجیٹ جو آپ کی بیس کلاس ہے ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن میں سے صرف امیجیٹ بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں ڈیرائیوڈ کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس کو چینج کر سکتے ہیں ہیرارکی میں آپ اسے اوپر نہیں جا سکتے ہیں پیریڈ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بڑی آبویس بات ہے کہ چائلڈ کلاس کو صرف بیس کلاس ہی نظر آ رہی ہے اس سے اوپر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کو جو بھی فنکشنلٹی نظر آ رہی ہے چائلڈ کو وہ صرف اپنی بیس کلاس کی کے میتھڈز نظر آ رہے ہیں جو کہ چائلڈ کلاس میں پرائیویٹ ہو چکے ہیں دیٹس اباؤٹ اٹ جی اور اگر بیس کلاس سے کچھ چیز جو کچھ اوپر تھی وہ تیسرے لیول میں نظر ہی نہیں آ رہی پروٹیکٹڈ انہیریٹنس آئیے اب پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کو دیکھتے ہیں پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کہاں یوز کی جاتی ہے پروٹیکٹڈ انہیریٹنس بھی بیسیکلی آپ وہیں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ ایک کلاس کو دوسری کلاس کی ٹرمز میں بلڈ کرنا چاہتے ہیں سو آلموسٹ سچویشن وہی ہے جو کہ پرائیویٹ انہیریٹنس میں تھی دونوں کی امپلیمنٹیشن میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں پہلے ہم دیکھ لیں کہ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کام کیسے کرتی ہے If B is a protected base class and D is a derived class, then the public and protected members of B can be used by member functions and friend functions of classes derived from D اور یہ members derived class کے protected members بن جاتے ہیں یہ دیکھیے جی grandparent class اس کا public member function void do something جو ہم نے پہلے دیکھا تھا now parent is derived protectedly from grandparent protected inheritance اور اس میں ہم public member function void some function use کر رہے ہیں اور اس میں سے ڈو سم تھنگ کال کر رہے ہیں ڈو سم تھنگ کال ہو جائے گا اس وجہ سے کہ گرینڈ پیرنٹ کا public do something parent کا پروٹیکٹڈ ڈو سم تھنگ بن گیا ہے اور ایک کلاس اپنے پروٹیکٹڈ ممبرس کو یوز کر سکتی ہے سو so ایک تو آپ کو یہیں پہ ہنٹ مل گیا کہ یہاں پہ آپ نے کہاں پہ یوز کرنا ہے اسے آپ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس یوز کریں گے جہاں پہ اپنی بیس کلاس کے جو انٹرفیس ہے اس کو آپ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے as an interface of the derived class کیونکہ پبلک اور پروٹیکٹڈ بیس کلاس کے ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے پروٹیکٹڈ ممبر بن جائیں گے اور protected member of course outside the class access نہیں ہو سکتے سو so, جہاں پہ آپ کو اس قسم کی فنکشنلٹی چاہیے ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرفیس کو وہاں پہ آپ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس یوز کر لیجیے چائلڈ کلاس یہ بھی پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہے پیرنٹ کلاس سے اور اس کے ممبر فنکشن میں ہم ڈو سم تھنگ یوز کر رہے ہیں ڈو سم تھنگ جو کہ اوریجنلی گرینڈ پیرنٹ کلاس کا پبلک ممبر فنکشن تھا یہ do something public member function grandparent کا پیرنٹ کلاس کا پروٹیکٹڈ ممبر بن گیا اور جب چائلڈ نے انہیریٹ کیا پیرنٹ سے تو یہ پروٹیکٹڈ ممبر چائلڈ کا بھی پروٹیکٹڈ ممبر بن گیا اور ایک کلاس اپنے پروٹیکٹڈ ممبر کو یوز کر سکتی ہے اور یہاں پہ چائلڈ جو کہ سیکنڈ لیول کے اوپر چائلڈ ہے گرینڈ پیرنٹ کا وہ گرینڈ پیرنٹ کے پبلک ممبر کو یوز کر رہا ہے ڈو سم تھنگ کو یوز کر رہا ہے یہ میجر ڈفرینس ہے امپلیمنٹیشن میں پرائیویٹ میں اور پروٹیکٹڈ میں پرائیویٹ انہیریٹینس میں چائلڈ کلاس اپنی گرینڈ پیرنٹ کلاس کے میتھڈ کو یوز نہیں کر پا رہی تھی جبکہ پروٹیکٹڈ انہیریٹینس میں چائلڈ کلاس اپنی انڈائریکٹ بیس کلاس کے پبلک ممبر یا پروٹیکٹڈ ممبر کو یوز کر سکتی سو so, اگر آپ امپلیمنٹیشن میں ایسی ہے کہ آپ گرینڈ پیرنٹ کی فنکشنلٹی کو ٹو اور three level deep down the hierarchy کی لے کے جانا چاہ رہے ہیں امپلیمنٹیشن میں تو اس وقت آپ پروٹیکٹڈ ممبرشپ یوز کیجیے پروٹیکٹڈ انہیریٹنس یوز کیجیے پرائیویٹ انہیریٹنس یوز نہ کیجیے اسی پوائنٹ کو دوبارہ سے السٹریٹ کیا گیا ہے اس سلائڈ کے ذریعے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے if B is a protected base class and D is a derive class then only friends and members of D and friends and members of classes derive from D can convert D star to B star or D reference to B reference یہ ابھی جو چیز ہم نے دیکھی تھی کہ چائلڈ کلاس اپنی گرینڈ پیرنٹ کی کلاس کو اپنے اپنی انڈائریکٹ بیس کلاس کے ممبرس کو ایکسیس کر سکتی ہے آف کورس پبلک اور ممبرس کو ایکسیس کر سکتی ہے یہ اسی کی کرالری ہے پرائیویٹ میں کیونکہ ایسا نہیں تھا وہاں پہ یہ چیز بھی نہیں تھی پروٹیکٹڈ میں یہ ہے پیرنٹ کلاس جو کہ ڈیرائیو کلاس ہے گرینڈ پیرنٹ کی of course protected inheritance use کر رہے ہیں ہم نہ صرف پیرنٹ کی کلاس کے ممبر فنکشن اور فرینڈ فنکشنز میں سے پیرنٹ کلاس کے پوائنٹر اور ریفرنس کو ہم گرینڈ پیرنٹ کلاس کے پوائنٹر اور ریفرنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں بلکہ چائلڈ کلاس جو کہ ڈیرائیوڈ کلاس ہے پیرنٹ کی چائلڈ کلاس کے ممبر فنکشن اور چائلڈ کلاس کے فرینڈ فنکشن میں سے بھی چائلڈ کلاس کے پوائنٹر اور چائلڈ کلاس کے ریفرنس کو پیرنٹ کلاس اور گرینڈ پیرنٹ کلاس کے پوائنٹر اور ریفرنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹک کنورژن جو ہے پرائیویٹ انہیریٹنس میں صرف ایک لیول تک ریسٹرکٹیڈ تھی پروٹیکٹڈ میں یہ مینی لیول ڈیپ چلی گئی ہے that is again another major difference between private inheritance and protected inheritance اور یہ صرف آپ کو امپلیمنٹیشن کے فائنل پوائنٹ ہی بتا رہی ہے کہ اگر آپ ہائرارکی میں ڈیپ جا کے اور آپ کنورژن کرنا چاہ رہے ہیں تو پروٹیکٹڈ انہیریٹنس یوز کر لیجئے پرائیویٹ انہیریٹنس یوز نہ کیجیے دونوں کیسز میں ہم we are implementing one class in terms of the other class یہی چیز آپ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں exactly وہی سینیریو ہے جو کہ ہم نے پرائیویٹ کے کیس میں رکھا تھا ڈو سم تھنگ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے آؤٹ سائڈ اینی کلاس جو کہ گرینڈ پیرنٹ کا ریفرنس لے رہا ہے ہمارے پاس گرینڈ پیرنٹ کی ایک کلاس ہے اور اس سے ہم نے پروٹیکٹڈلی انہیریٹ کی ہے کلاس پیرنٹ کی so class parent colon protected grandparent یہ ہائرارکی میں ایک لیول اور ڈاؤن چلے گئے ہیں چائلڈ کی کلاس کو ہم بنا رہے ہیں in terms of parent class class child colon protected parent اور اس چائلڈ کے ممبر فنکشن جو کہ یہاں پہ ہم نے اس کا کنسٹرکٹر ہی دکھایا ہے for purpose of illustrating a point اور یہاں سے ڈو سم تھنگ جو کہ فنکشن ہے جو کہ ہم نے پچھلی اسکرین پہ دیکھا تھا یہ کسی کلاس کا فنکشن نہیں ہے اس کو ہم کال کر رہے ہیں اور اس کو پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں آبجیکٹ آف کلاس چائلڈ جبکہ چائلڈ کلاس پروٹیکٹڈلی انہیریٹنٹ ہے parent is protectedly inherited from grandparent یہاں پہ جو چیز ہو رہی ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ کا ریفرنس چینج ہو رہا ہے گرینڈ پیرنٹ کے ریفرنس میں اور یہ اسی ممبر فنکشن کے بیچ میں ہو رہا ہے اور یہ پروٹیکٹڈ انہریٹنس الاؤ کرتی ہے اس سے پچھلی اگزامپل ہم نے پرائیویٹ کی دیکھی تھی پرائیویٹ میں یہ ایرر آ رہا تھا جبکہ پروٹیکٹڈ میں یہ ایرر نہیں آ رہا یہ دو مین ڈفرینسز ہیں امپلیمنٹیشن میں پرائیویٹ انہیریٹنس میں اور پبلک انہیریٹنس میں سو so, جہاں پہ سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ ہائرارکی میں کئی لیول ڈیپ جانا چاہ رہے ہیں اور you want to build one class in terms of another class use protected inheritance otherwise use private اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں اور جیسا کہ ہم کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے آج جو کچھ پڑھا اس کا کچھ ریویو آج ہم نے پرائیویٹ انہیریٹنس کو which is implementing one class in terms of another class اس کی کچھ فائنر ڈیٹیلس دیکھیں اور اس کو کو ریلیٹ کیا آبجیکٹ کی انہیریٹینس کے اس فیچر سے جو کہ ٹیلز کہ ایک کلاس دوسرے کلاس سے ہم جب انہیریٹنس انہیریٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بیس کی فنکشنلٹی کو مزید اسپیشلائز کیا جائے یا اس کی فنکشنلٹی کو ریسٹرکٹ کیا جائے اور یہ ہم نے اسے ریلیٹ کیا اور دیکھا کہ یہ ریلیشن کیسے بن رہی ہے اور اس کی ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیکھی پرسن کی کلاس ہے پرسن کی ایج جو ہے نارملی زیرو سے لے کے ایک خاص لمٹ ہوتی ہے وہ ہم نے ون ٹوینٹی فائیو لگائی اور اس سے ہم انہریٹ کر کے ہم نے ایڈلٹ کی کلاس بنائی یا بنانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے adulthood mean any age above sixteen seventeen eighteen or whatever the culture says تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ adulthood means eighteen years onward تو ایڈلٹ کی ایج جو ہے وہ اٹھارہ سے آنورڈ ہوگی باقی آلموسٹ ساری فنکشنلٹی وہی ہے جو کہ پرسن سے مل رہی ہے اور اس کے بعد ایڈلٹ جو ہے کچھ اپنی فنکشنلٹی بھی ایڈ کرے گا لیکن پرسن کی ساری functionality for the purpose of this example وہی ہے جو کہ ایڈلٹ ریکوائر کر رہا ہے اس لٹل چینج آف ایج کے ایج کا جو بہیویئر پرسن میں ہے وہ ریسٹرکٹ یا اسپیشلائز کیا جا رہا ہے ایڈلٹ کے بہیویئر کے لیے زیرو سے لے کے ایٹین ایئر تک less slightly less than eighteen year تک we don't see it is an adult وہ بچہ ہے یا ٹین ایجر ہے he she is not an adult functionality کو اسپیشلائز کیا ریسٹرکٹ کیا اس نئی سچویشن کے لیے اور یہاں پہ پرائیویٹ انہیریٹنس یوز ہو رہی ہے تاکہ بیس کلاس کی فنکشنلٹی آؤٹ سائڈ ورڈ کو اویلیبل نہ کی جائے اگر پبلکلی انہیریٹ کرتے تو پرسن کا behaviour set age outside world کو مل جاتا ایڈلٹ کا سیٹ ایج یہ بھی مل جاتا اور ٹوٹل کنفیوژن ہو جاتی ہم derive class which is adult کے سیٹ ایج سے کام کر رہے ہیں تو کچھ اور ریزلٹ آ رہا ہے اور ہم اسی کے انانیمس پارٹ پرسن سے اگر اس کے بہیویئر کے ذریعے ڈیل کر رہے ہیں تو ایڈلٹ جو ہے وہ زیرو سال کا بھی بن سکتا ہے ایڈلٹ جو ہے وہ دو سال کا بھی بن سکتا ہے اور دس سال کا بھی بن سکتا ہے تو یہ اچھی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی تھی اور کنسیپچولی بھی غلط ہونی تھی اس لیے پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر لیجیے اور اس کے بعد اسی کی کچھ اور ڈیٹیل دیکھی کہ اگر پرائیویٹ انہیریٹنس ہے تو چائلڈ کلاس کا پوائنٹر اور چائلڈ کلاس کا ریفرنس بیس کلاس کے پوائنٹر اور بیس کلاس کے ریفرنس میں اسی وقت چینج ہو سکتا ہے جب یہ چینج ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن یا ڈیرائیوڈ کلاس کے فرینڈ فنکشن میں سے کی جائے آؤٹ سائڈ دیز یہ کنورژن الاؤڈ نہیں ہے یہ مین فیچر تھا اس چیز کا اس کے بعد ہم پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کے اوپر آ گئے پروٹیکٹڈ انہیریٹنس بھی ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے ایک کلاس دوسری کلاس کے ٹرمس میں امپلیمنٹ کرنی ہو فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نہ صرف ڈیرائیوڈ کلاس میں سے یہ کنورژن کر سکتے ہیں بلکہ اینی لیول ڈیپ جا کے بھی ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس کے آبجیکٹ کو کے پوائنٹر کو اور ریفرنس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اینی انڈائریکٹ بیس کلاس کے پوائنٹر یا ان ڈائریکٹ بیس کلاس کے ریفرنس سے یہ دونوں میں مین فرق ہے as far as the implementation کو تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کی امپلیمنٹیشن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ مینی لیول ڈیپ جا کے ہائرارکی میں آپ کو بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں کنورژن کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پروٹیکٹڈ یوز کیجیے ورنہ پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر لیجیے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ